سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز اثر چھوڑ دی یہاں تک کہ وہ اس سے فوت ہو گئی تو ایسے آدمی کا عمل ضائع کر دیا گیا حدیث نمبر گیارہ سو تیرالیس مسند احمد